اب ہم پھر آ رہے ہیں مکی جنت میں داخل ہو رہے ہیں یہاں سے آخری گروپ شروع ہو رہا ہے آخری منزل تو سورہ کاپ سے شروع ہوئی تھی چھٹا گروپ مکی اور مدنی صورتوں کا یہاں ختم ہو گیا سات صورتیں حسین ترین صورتیں قرآن کی وہ پہلی سات صورتیں تھیں سورہ کاف سورہ زاریات سورہ ٹور سورہ نجم سورہ قبر سورہ رحمان عروس قرآن پھر سورہ واقعہ پھر یہ دس صورتیں آ گئی سورہ حدیب سورہ مجادلہ سورہ حشر سورہ ممتحنا سورہ سب سورہ جمعہ سورہ منافقون سورہ تغابن سورہ تلا سورہ تحریر اب پھر یہ مکی قرآن مجید یہ آخری گروپ ہے اس میں بھی پہلی چھ صورتیں جو ہیں وہ تین تین کے سب گروپس کی شکل میں ہیں سورہ ملک بڑی جیسے سورہ کاف بڑا تھی اسی مقام پر یہاں سورہ ملک ہے بہت جامع اس کی تاثیر اور یہ بہت حضور کو عزیز تھی آپ کی کے معمولات میں سے تھا رات کو سوتے ہوئے آپ پورا ملک پڑھا کرتے تھے اور اس کی آپ نے تلقین کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الزیب ید الملک ملک وہ آناق الشین قدیر بڑی بابر کہتے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے پادشاہی راج اس کا ہے یہ ہے دین کا سیاسی پہلو پوری کائنات پر اس کا راج چل رہا ہے دنیا میں بغاوت ہے کیوں ہے وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا چاہتا ہے بس ورنہ سورج چاند گلیکسیز پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے تابع ہے ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے میں تنگ آ جاتا ہوں دو دن ہوتے ہیں یہاں سے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پیسے لے کر بیٹھتا ہوں اگر میں چاہوں تو یہاں بال نہ آئے میرا جسم ہے میرا تو اختیار نہیں وہ تو آئیں گے تو ہمارا جسم بھی زیادہ اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے اس کی اناٹمی کا تعلق ہے یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع میرے تابع تو نہیں میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے جب چاہوں میں اس کو اسٹارٹ کر لوں تو یہ تو نہیں ہوگا جب بند ہوگا بند ہو جائے گا میرے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی مانیں گے اپنی بیویوں کی مانیں گے اور جو بھی نظام ہے اس کا اس کے ساتھ وفاداری کریں گے چاکری کریں گے ان کی ملازمت کریں گے ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہوں ہماری ایش خیر اللہ تو یہ ہے اصل میں امتحان ورنہ پادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے یہ صرف ہلدی کی گانٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے میری مرضی میرا خیال میرا نظریہ یہ ہے اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقہ کم المسلہ ہمارے جو کلچر ہے مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے تبارک الزیب ملک والا کل شعیب قریب ہر چیز پر قابل ہے اللہ خلق المعتبل حیات البل و حقوما اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے جس کو کہ امر نے جو کہ بہت بڑا شاعر ہے اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیاتن سما بوتم سما باسن حدیث و خرافات یا معامری یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی یہ کیا سب حدیث و خرافات اللہ ہم نے بھی دیکھا پہلے کن تم امواتن فاہیات تم سما یوگی تو تم سما یوہی تم سما تم جاؤ یہ وقفے کیوں لے گئے یہ موت کا وقفہ کیوں ڈال کر زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ تیس چالیس پچاس ساٹھ سال یہ دنیا کی زندگی پھر موت کا وقفہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر کیوں اس کی حکمت بتائی جو ہم پڑھائے سورہ واقعہ میں نہ بین کمل موت تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا ہے کیوں ڈالا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم یبل احسن حقم الکم و حملہ یہ جو چند علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو امتحان ہو تمہیں جانچا جائے وہ تین گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں اب یہ تیس برس کا سمجھ اور واقعی تیس برس ہی ہوتے ہیں آدمی کے پاس پہلی زندگی کے بیس پچیس برس ایسے گزر گئے شعوری ابھی نہیں ہے اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے اور پھر یہ کہ یا لما من بعد علم شیا تیس نہیں ہوں گے چالیس نہیں جائیں گے آدمی کو کام تو یہی ہوتا اپنی زندگی کا اس لیے ہے یب میں یقم احسن عمل ہے تاکہ تمہیں جانچے پرکھے پڑھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی کی چیز ہے بہت عمدہ چیز ہے تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب یا سمندر میں ایک بلبلا سا ہوتا ہے کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے کی کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانندے حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی لیبلوکم ایکم احسن حیات ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جا ہے زندگی کبھی زندگی جان سے مجھ مطلب کے مترادف ہے عبارت ہے کبھی جان دینا اصل زندگی ہے بلا تقول لمن یو في سبيل الله اموات بل احياء بلا صلہ کا شروع ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے آتی ہے خلا باب آسن سے باقاعدہ وہ اللہ جس نے بنائے سات آسمان ایک دوسرے کے اوپر آیات متشابہات میں سے ماں ترافی خلق رحمان تفاوت تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق اتنا محکم کم نظام اتنا محکم کم نظام کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص ہے کچھ نہیں کہا زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں جیولوجی کے فیلڈ میں اسٹرانومی کے کسی نے کہا ماں رحمان تفاوت فرض بس بسر ہر طرح فطور پھر طرح دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے اس کا خالق اس کا باری اس کا مصور بس یہ نظر نہیں آتا سائنسدان سب کچھ دیکھ رہے ہیں ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا بڑے بڑے صاحب بصیرت اور بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک پتلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اسے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ فرض سپر جی کا بسرا کر رہا تھا پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کو دو مرتبہ اور ین قلب لے بسر و خاص ام بہ حسین تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی رکھنا کوئی درار نظر نہیں آئے گی زین سما دنیا مساوی ہا بجالنا ہا رجوم الشیاتی لغ لہم عذاب اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجوم ال شیاتی جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں تو ان کو کھدیڑنے کے لیے ان کو اوپر سنگ باری کے لیے ہم نے یہ نیزائل رکھے ہوئے ہیں وہ آسمدہ لہم عذاب شعیب اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب ولیدی لذیذ کفر ہو رب نہیں اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو ان کے لیے ہے عذاب و جہنم کا عذاب و بیس المسیح اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے رضاء القوفیہ سمے سمع اللہ شہید اور وہی تفور جب وہ اس میں دھوکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی اچھل کود رہی ہوگی اس کا جوش و خروش ہوگا جو سورہ کاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حلم تلا کے بتقول حلمی مزید وہ اور چاہیں گے جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو اور اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر وہ را کر آئے گا تکڑا تو من گیس قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے کل لما الق افیہ فوجن جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری وہ تو ہو رہا ہے بہم یوزاون ان کے درجہ بندی کی جائے گی قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا الم خبر نہ وہ جو جہنم کے داروغ ہے وہ ان سے کہیں گے علم نذیر کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا کالو بلا وہ کہیں گے آیا تھا کیوں نہیں نذیر ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا زبنا ہم نے انہیں جھٹلا دیا تھا بکلنا ما نزل اللہ شاہی اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے یہ تم خام خا کہہ رہے ہو تم پر کوئی قرآن اترا ہے اور انتم اللہ کی دلال کبیر ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو گیا وہ کالو لو کنہ نسب او نا کے اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے ما کنہ فی اصحاب سعید تو ہم نہ ہوتے اس جہنم والوں میں سے فا ہوں بے دنو بہن بے غم بہن بس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر لیا یہ بہت اہم مقام ہے اصل گناہ کیا تھا کہ ہم لوگوں کی بات سنی نہیں سنی تو ہم سنی کر دی اس پر غور نہیں کیا اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان سب اول بسر اول فواد اکل اللہ کا خان وصولہ اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہے تو اس لیے کہ استعمال کرو ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آبا و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلن ہے جو بھی ہے اس فرقے میں ہے اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا پاک بے زم اصل گنا یہ ہے ان کا فصو کلے صاب سعید تو دبا ہو جائیں گے دھکارے جائیں گے لوگ کی جو جہن ہے اس کے برق ان میں یکسود یا سو ارب وہ مل گئے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لہم مغفرت ہوں آج ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا عجب بھی ہے واسط و قول ابھی جھڑو بھائی اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آبادی سے بیان کرو ان نہ عظیم مزاقی سدور وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مزمر ہے اور پنہا ہے اللہ عالم من خلق بڑی اہم آیت ہے یہ یہ وہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے اکبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ایک ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے نا اس میں کیا کیا پرزے رکھے ہوئے مجھے نہیں معلوم میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے گا لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپی ہوئی کوئی چیز ہے اللہ عالم منخلق وہ الطیف الخبیر اور وہ تو بہت باریک دین ہے ہر شے کی خبر رکھتا ہے اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پست ہے حکم تمہارے قدموں میں بچھی ہوئی ہے غریب جتنا چاہو چاہتے ہو اس کو تو رونگتے ہو پامال کرتے ہو فمشو فی بنا کے بہا چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہ ہے چل پھر رہے ہیں جیسے چیوٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل گئی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا وہ کچھ بھی نہیں ہم بھی بنا کے میں رسک نہیں اور اسی کے رسک میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رسک بھی برآمد ہو جائے گا بھائی یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف اٹھ جانا ہے یہ اٹھنا ہے آمین تو بکم اللہ کا فائدہ ہی تبو کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بالکل تم نچنت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں ختم نہ کر دے دھسا نہ دے فائدہ ہی تبور جبکہ وہ لرزے زلزلہ آئے شک ہو جائے اور تم چلے جاؤ ام امن تم انفی سے لا علیکم تم با کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹ کا کام کرے اور میزائل کا کام کرے فصل عالم کیسا نظیر پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا اس کا نتیجہ تھا بلکہ قدم الدین من قبل ہی اور یقیناً جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا پکے پکانا نکیر تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب اب علم کوئی لفا کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جن کے اوپر ہے کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں کبھی ان کو سکیڑ لیتے ہیں ماں ان سے الرحمان نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان ان نحو بکل نش بصیر یقین وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یعنی جو قانون تبھی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے امن حاضر نظی ہوا جند القم یس القم بندون رحمان بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں انہیں اللہ فی غرور نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے میں آ گئے بہکارے میں آ گئے امن حاضر نظی یمزو کو کون بن سکا رشتہ پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے بل لجو فی بھی منفور وہ بھی منفور نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے افامن یمشی مکیمل مطلب یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسفے کے اعتبار سے افمین یمشی مقیم علاب یہ عہدہ امن یمشی سمین علا صلاف مستقیم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوے منہ پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے ایک وہ جو سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے پر چل رہا ہے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ پھینک دیا گیا ہے جو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنگس کی وجہ سے زندہ ہے پیٹ معاشی جد و جہد اسی کے لیے زندہ ہے گزٹ رہے اسی میں کچھ سے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے اگر کچھ پتہ نہیں آگے کہاں جانا ہے وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں انہیں منہ انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے کدھر جانا ہے ایک شخص کھڑا ہے سیدھا اپنی منزل اس نے کر لی ہے یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چکا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدر کوئی نسب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں مقرر کیا جو شخص بغیر کسی رسم العین زندگی گزار رہا ہے ہی از این ایلیمنٹ بلائے کا کل انعام بنو مدل حیوانات جو ہیں یہ چوپائے ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دیا آپ کاٹوں گوشت کھائیں اور ان کی چڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص ان چیز کے اوپر ان کی جبلتیں رہتے ہیں صرف تحت ہیں انسان صرف حیوان نہیں ہے اس میں کچھ اور ہے اور اس کے لیے کوئی آئیڈیل طالب جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی اونچا انسان جائے گا لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا حیوان ہے آخر چوپائی بھی تو اسی طرح چلتے ہیں نا افمن یمشی مکمبن علا وجہ ہی اہدا امن یمشی سمیر صراط مستقیم سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے مجھے ادھر جانا ہے دنیا میں ہماری منزل اقامت دین حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت رضائے الہی کا حصول کل ہو انشا اجاد القم السما والا سارا والا ابصار کہہ دیجیے وہی ہے جس نے تمہیں انشا اٹھانا تمہیں بنایا بڑھایا بجال سم والا فدا تمہیں کان دیے آنکھیں دی اور دل دیے یا آخر دی عام طور پر قرآن میں سما پہلے کیوں آتا ہے اور بسار بعد میں کیوں آتا ہے انسانی علم کا جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو آپ جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماج سے آپ سنتے ہیں کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے پروفیسر لیکچر دے رہا ہے جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ ہے معلومات ہے وہ جمع کیا اب آپ نے آبزرو کیا کچھ اور معلومات حاصل کی کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشف ہوئیں اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قدم آگے میں ان دا سم آول بس آول فواد آگا کل کا کانو مسورا قیلما ما تشکرون بہت کم ہی شکر ہے جو تم کرتے ہو کل ہو نبی ذرا تم پھر لو دے تو شروع کہہ دیجیے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے جمع کر دیے جاؤ گے وہ الماد ان کو تم سا وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بول علم کہہ دیجیے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے آخرت کب آئے گی بلواہ علم اللہ کے پاس اس کا علم ہے وہ علما عنا نذیر المبین اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں اس کے سوا میری ذمہ داری کوئی نہیں فلما راؤ پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی سیت وجوہ جو کفر ہو تو ان کے چہروں کے ہولیے بگڑ جائیں گے برے ہو جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے وکیل حاضر لذی کم تم نہیں تبداؤن اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے کل ارائے تم الا اللہ اور نبی ان سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا رب میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر دے یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سوال یہ ہے کہ تمہیں کون بچائے گا کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں ہر طرف طرف بچوں بنا اللہ حد حسن ہے لوگ آدھا صورتیں ہیں ان میں کسی کو صورت ہے ہی نہیں یا ہمارا رب ہمیں سب کو جامع شہادت نوش کروا دے کامیابی کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے اور کامیاب ہو کر اگر واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب ہو لیکن تم سوچو کہ کافروں میں کون بچائے گا دردناک صاحب سے کل ہو رحمان و بھی کہہ دیجیے وہ رحمان ہے اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں والے ہے توقل نہ اور اسی پر ہمارا توکل نوٹ کر لے یہ سورت بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قدا ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ آراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے عالم ہوا ہو دلالی میں مبین تو انقری تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا ہم تھے یا تم تھے کل آ رہا ہے تم کم غور ذرا ایک بار پر اور غور کرو اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر جائے کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے ایک الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے بارشیں کم ہوئی ہیں پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے کہاں سے جائیں گے پانی وہ تو پھر بھی اب ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے یہ پانی اور نیچے چلا جائے فمن ماہی ماہی کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف نکلا ہوا پانی بارک اللہ علی العظیم و ذکر ومبر